اے پیغمبر اہل کتاب تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم ان پر آسمان سے کوئی کتاب نازل کرواؤ تو یہ کوئی نئی بات نہیں کیونکہ یہ لوگ تو موسا سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کر چکے ہیں چنانچہ انہوں نے موسا سے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کھلی آنکھوں دکھاؤ چنانچہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو بجلی کے کڑکے نے آ پکڑا تھا پھر ان کے پاس جو کھلی کھلی نشانیاں آئیں ان کے بعد بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا اس پر بھی ہم نے انہیں معاف کر دیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح اقتدار عطا کیا